نحمده ونصلي على رسوله الكريم امہ بعد و بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب ربش لي صدري ويسر لي علی عمری وحل من لساني یفقہ قولي سورة المدہ آیت نمبر 83 تراسی جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں اور وہ بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار ہم ایمان لائے ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے اور وہ کہتے ہیں کہ آخر کیوں نہ ہم اللہ پر ایمان لائیں اور جو حق ہمارے پاس آیا ہے اس کو کیوں نہ ہم مان لیں جبکہ ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کر لے اوپر کی آیت میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ مسلمانوں سے دشمنی میں سخت تر مشرقوں اور یہود کو پایا جاتا ہے اور مسلمانوں سے قریب تر وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں مکے میں جب مشرقین عرب نے مسلمانوں کو بہت ستایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کچھ مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے حبشہ میں ایک عیسائی بادشاہ تھا اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ اچھا انسان ہے نرم دل انسان ہے انصاف کرتا ہے وہاں پر اس کے دربار میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے انہوں نے سورہ مریم کی چند آیات تلاوت کریں نجاشی سنتا رہا اور روتا رہا اور اس نے کہا کہ یہ کلام اور وہ جو کلام عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے ہیں وہ ایک ہی شمع کی دو کرنیں ہیں اس کے بعد مسلمانوں نے ہجرت کر لی مسلمان مدینے آ گئے حالات بہتر ہو گئے تو حبشہ کے مہاجر بھی واپس مدینے کی طرف آ گئے جب وہ مدینے کی طرف آنے لگے تو نجاشی نے ان کے ساتھ اپنے ستر بڑے بڑے جو ان کے سمجھیں کہ پادری ہوتے تھے اور ان کے اپنے راہب قسم کے لوگ ہوتے تھے ان کا ایک وفد حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا حبشہ سے آئے تھے عیسائی تھے بہت سادہ لباس پہنے ہوئے تھے درویشانہ لباس تھا یہ آئے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سورہ یاسین پڑھ کر سنائی سورہ یاسین سنتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے اور کہا یہ کلام اس کلام سے کتنا مشابہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا تو ان کی آنکھیں بہہ پڑیں جو کتنی خوبصورت بات فرمائی ہے تفید المنت دمڑ ان کی آنکھیں بہ پڑی آنسوؤں سے بے اختیار رونے لگ گئے اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا یہ ایک بے اختیاری کیفیت ہے کہ جب حق کو انسان پہچانتا ہے تو آنکھیں نم ہوئے بغیر رہ نہیں سکتی بالکل آپ دیکھیے جیسے کوئی کسی کا عزیز ہو رشتہ دار ہو اولاد ہو بچہ ہو اور وہ کھو گیا ہو گم ہو گیا ہو یا بچھڑ گیا ہو اور بہت عرصے کے بعد اس سے ملاقات کی جائے وہ اس کو ملے اور جب پہچانے تو بے اختیار آنکھوں سے آنسو نہیں بہ پڑتے ہمارے اپنے رشتے دار باہر ملکوں میں رہتے ہیں جب وہ کئی سالوں کے بعد آتے ہیں تو کیسے انسان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں تو وہ چیز جس سے کہ محبت ہوتی ہے وہ بچھڑنے کے بعد جب ملتی ہے تو ہو نہیں سکتا کہ انسان کے جذبات ٹچ نہ ہوں اللہ کی یاد انسان کے دل میں ہے اللہ کی پہچان انسان کے دل میں ہے اور اللہ کے کلام کے ذریعے جب وہ اللہ کو پہچانتا ہے اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے اور کلام پڑھ کے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کہ اپنے رب سے ملاقات کر لی اور یہ اللہ سے ملنا ایک ایسا ایموشنل ایکسپیرینس ہوتا ہے ایسا انسان کے اندر ایک جذباتی ابال اٹھتا ہے کہ ہو نہیں سکتا کہ وہ آنکھوں کے راستے دل اس کا نہ پگلے اور نہ بہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وطل القرآن و اب کو قرآن کو پڑھو اور رو دل پگھلتا ہے انسان کو اور بڑی خوش قسمتی ہے ان لوگوں کی کہ جو قرآن پڑھتے ہیں اور ان کو رونا آتا ہے یہ دل کا نرم ہونا ہے اور یہ نرم دل یہ بہترین زمین ہے جس میں کہ نیکیوں کا اور ایمان کا بیج پرورش پاتا ہے اور پھر اچھے اعمال کی فصل لہلاتی ہے دعا بھی کی اپنے رب سے کہ اللہ ہم کو صالح لوگوں میں شامل کر لے فِيهَا فضال جزا المحسنین ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسی جنتیں عطا کیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے یہ جزا ہے نیک رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے اب یہاں پر قول کی بات آ رہی ہے ان کی بات کی وجہ سے اللہ نے ان کو جنت دے دی کون سی بات دعا کی وجہ سے تو دعا کا رتبہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ دعا کتنی عظیم چیز ہے دعا بھی دراصل ایک عمل ہی ہے دل کی پکار ہے یہ جو عیسائی تھے یہ ابھی ابھی مسلمان ہوئے ایمان لائے اور اس کے بعد ابھی عمل انہوں نے کوئی نہیں کیا ابھی صرف انہوں نے عمل کی تمنا ظاہر کی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے اور اس دعا کے نتیجے میں ان کو عمل کی بھی توفیق ہوئی اس لیے کہ سچے دل سے خلوص کے ساتھ دعا مانگی اور جب انہوں نے اچھے اعمال کیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے ان کو جنت دے دی بعض دفعہ ہم جب نئے نئے ایمان کو پہچان رہے ہوتے ہیں ہم دین میں قدم رکھ رہے ہوتے ہیں اور ہم اپنی پچھلی زندگی کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو بڑی مایوسی ہوتی ہے کہ اتنے تو گناہ کر کر آ گئے اتنی تو اللہ نا فرمانیاں کی اتنی تو ہماری عمر گزر گئی لیکن نہیں یہ چیز انسان کو مایوس نہ کرے اگر سو سال بھی گناہ میں گزر گئے کوئی بات نہیں دعا کر کے اور عمل کے میدان میں انسان قدم رکھ دے اللہ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں کہ اللہ ان سو سالوں کے گناہ بخش دے اور چاہے دو لمحے انسان نے نیکی میں گزارے ہوں نیک نیتی کے ساتھ اور اپنی اصلاح کی نیت سے اللہ تعالیٰ اس اس کے بدلے کو جنت عطا فرما دے ودی نہ کفر و کدب و بھی آیاتی نہ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا اور انہیں جھٹلایا وہ تو جہنم کے مستحق ہیں جہاں تک راہبوں کا تعلق ہے جو مناسٹسزم ایک نظام ہے کرسچینٹی کے اندر اس میں ان کا خیال یہ ہے کہ جس کو اللہ سے محبت کرنی ہے اب وہ ساری محبتیں دل سے نکال دے جو جنت کی نعمتیں چاہتا ہے وہ دنیا کی تمام نعمتیں چھوڑ دے اس سے نتیجہ یہ ہوا کہ دین بہت سخت ہو گیا اس کی طرف یہاں پر توجہ دلائی جا رہی ہے فرمایا یا ایوہ الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو لا ما احل اللہ اللہ لکم ولا تعتدو ان لا يحب المعتدین جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو اور حد سے تجاوز نہ کرو اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت نہ پسند یعنی جو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے جو بنایا ہے وہ کھاؤ اور پیو لیکن حلال میں بھی اتنے مصروف مت ہو جاؤ کہ فرائض چھٹنے لگ جائیں اور ان دنیا کی رونقوں میں اتنے زیادہ انوالو مت ہو جاؤ کہ تم آخرت کو بھول جاؤ یہ ایک خاص مزاج کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جب انسان بہت دین میں آتا ہے جب دنیا کی ویلیو اس کے دل سے بالکل نکل جاتی ہے اور آخرت کی ویلیو اس کے دل میں گھر کر جاتی ہے دنیا حقیر لگنے لگتی ہے اب اس میں صحیح رویہ یہ ہے کہ انسان دنیا کی لالچ نہ رکھے تما نہ ہو اس کے دل کے اندر حوث نہ ہو اس کے دل میں دنیا کو مقصد بنا کے نہ جیے اور دنیا نہ ملنے پر احساس کمتری احساس محرومی کا شکار نہ ہو اور دنیا نہ ملنے پر اپنے آپ کو اللہ کے غضب میں گھرا ہوا نہ سمجھے یا اللہ سے شکوے شکایتیں نہ کرے یہ صحیح رویہ ہے بلکہ وہ دنیا کو استعمال کرے اور ضرورت کے تحت اس کو استعمال کرے غلط رویہ کیا ہے کہ وہ دنیا کی ساری چیزوں کو چھوڑ دے ہر نعمت کو اپنے اوپر حرام کر دے اور ایسا مزاج صحابہ میں بھی پیدا ہوا ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ بعض صحابیوں نے عہد کیا ہے کہ ہمیشہ دن کو روزہ رکھیں گے اور راتوں کو بستر پر نہ سوئیں گے بلکہ جاگ جاگ کر عبادت کرتے رہیں گے گوشت اور چکنائی استعمال نہ کریں گے عورتوں سے واسطہ نہ رکھیں گے اب ہمارے سامنے اگر کسی ایسے انسان کا ذکر کیا جائے کہ رات بھر عبادت کرتا ہے دن بھر روزہ رکھتا ہے کوئی اچھی چیز نہیں کھاتا ہم کیا کہیں گے اس کو بتائیے ہم کہیں گے بڑا ولی اللہ ہے بڑا نیک ہے بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہے آج بھی ہم اپنے معاشرے کے اندر یہ باتیں سنتے ہیں کہ اگر کسی کی بہت بڑی نیکی بتانی ہو تو کہا جاتا ہے اتنے نیک اتنے نیک کہ انہوں نے شادی ہی نہیں کی تو اس میں کون سی نیکی ہے جیسے مجھ سے اور آپ سے کوئی یہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے ہم سب بس اس کمرے کے اندر زندگی گزاریں ہم یہاں نمازیں پڑھیں گی ہم یہاں اپنے سطر حجاب کا اہتمام کریں گی ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے عبادتیں کریں گی تو مجھے بتائیں کہ جہاد کون سا ہوا کیا مشکل ہے اس میں اصل چیز تو یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں بیچ میں رہے لیکن اس کو اپنے اوپر غالب نہ آنے دے سب رشتے داروں کے اور رشتوں کے حق نبھائے لیکن اپنے رب کا حق بھی ساتھ ساتھ نبھائے مشکل چیز تو یہ ہے اور اسلام ہم کو اس جرت کرنے کی ہمت بندھاتا ہے کہ تم یہ کام کرو اب جب یہ باتیں اللہ کے رسول کے علم میں آئیں تو اس پر آپ نے خطبہ دیا اس میں فرمایا مجھے ایسی باتوں کا حکم نہیں دیا گیا تمہارے نفس کے بھی تم پر حقوق ہیں روزہ بھی رکھو اور کھاؤ پیو بھی راتوں کو قیام بھی کرو اور سو بھی مجھے دیکھو میں سوتا بھی ہوں اور قیام بھی کرتا ہوں روزے بھی رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا گوشت بھی کھاتا ہوں اور گھی بھی بس جو میرے طریقے کو پسند نہیں کرتا وہ مجھ سے نہیں پھر آپ نے فرمایا یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ انہوں نے عورتوں کو اور اچھے کھانے کو اور خوشبو اور نیند اور دنیا کی لذتوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے میں نے تو تم کو اس کی تعلیم نہیں دی کہ تم راہب اور پادری بن جاؤ میرے دین میں نہ عورتوں اور نہ گوشت سے اجتناب ہے اور نہ گوشہ نشینی ہے اور نہ لوگوں کو چھوڑ دینا ہے ضبط نفس کے لیے میرے ہاں روزہ ہے رہبانیت کے سارے فائدے یہاں جہاد سے حاصل ہوتے ہیں اللہ کی بندگی کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو حج اور عمرہ کرو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رمضان کے روزے رکھو اب دیکھیے بہت اہم بات آ رہی ہے تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے وہ اس لیے ہلاک ہوئے کہ انہوں نے اپنے اوپر سختی کی جب انہوں نے اپنے اوپر سختی کی تو اللہ نے بھی ان پر سختی کی اور انہی کے بقایا ہیں جو تم کو سوماؤں اور خانقاہوں میں نظر آتے ہیں یعنی کہ بلا وجہ ایک طرح کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے لفظ اچھا تو نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں کہ بعض لوگوں کو تقوے کا حیضہ ہو جاتا ہے اچھا کھانا بھی نہیں کھائیں گے اچھا کپڑا بھی نہیں پہنیں گے اور یہاں تک یہ چیز بڑھتی ہے کہ اگر کسی قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو اچھا کھاتے دیکھ لیں یا اچھا پہنے دیکھ لیں یا اچھے گھر میں رہتے دیکھ لیں تو اس کی دینداری پر شک کرنے لگتے ہیں کہ یہ کیسے دیندار لوگ ہیں جو کہ مثال کے طور پہ واہ شیرٹن میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں اچھا فلاں ان کو تو ہم نے وہاں چکن کی سیل لگی تھی وہاں ان کو دیکھا تھا لو بڑا قرآن پڑھانے والی بنتی ہیں چکن خرید رہی تھیں سلک خرید رہی تھیں کیوں نہیں اللہ نے کہاں منع کیا ہے تو اسی چیز کو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو حلال چیزوں کو حرام نہ کر لو ہاں یہ زندگی کا مقصد مت بنا لو کہ آج تم نے شیرٹن میں کھایا تب سوچو کہ اب کل کہاں کھائیں پھر پرسوں کہاں کھائیں اور ترسوں کہاں کھائیں اور آج یہ کپڑا بنا لیا تو اسی فکر میں رہو کہ اب لیٹسٹ فیشن کون سا ہے اور لیٹسٹ پرنٹ کون سا ہے ان چیزوں کو مقصد نہیں بنانا یہ ضرورت ہے ولا تارتد حد سے مت بڑھو اس لیے کہ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا پھر آپ دیکھیے پھر ہم کو کہا جا رہا ہے وہ کلو مما رخ اللہ جو کچھ حلال اور طیب رزق اللہ نے تم تم کو دیا ہے اسے کھاؤ بتق اللہ الدی ان مومنون اس اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو تم لوگ جو محمل قسمیں کھا لیتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو ان پر وہ ضرور تمہارا مواخذہ کرے گا فکفارتہ اطعام عشرت مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ ایسی قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ دس مسکینوں کو وہ اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جو اپنے گھر میں تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو یعنی اگر کسی کی یہ حیثیت ہے کہ اس کے گھر میں دو تین ڈشز پکتی ہیں نارملی اور ایک میٹھا بھی ہوتا ہے کوئی ساتھ ڈرنکس بھی ہوتے ہیں تو آپ اس کا ایوریج نکال لیجئے کہ آپ کے ہاں میز پر جو کھانا نارملی آتا ہے روز مرہ کی زندگی میں وہ ایوریج کتنے کا ہوتا ہے پر ہیڈ نکال لیجئے اس کے حساب سے دس مساکین کو کھانا کھلانا ہوگا کوئی روز مرغی کھاتا ہے اور ڈرنکس پیتا ہے اور سویٹ ڈش ضرور کھاتا ہے اس حساب سے دے کوئی اتنی حیثیت نہیں رکھتا وہ دال کھاتا ہے سبزی کھاتا ہے تو وہ اپنی حیثیت سے دے تو اس کے اندر کوئی فکسڈ اماؤنٹ نہیں ہے بلکہ اپنی اپنی حیثیت کو دیکھ کر اس کے حساب سے دینا ہوگا او کس وطم یا انہیں کپڑا پہناؤ او تہری رو رقبہ یا اے غلام آزاد کرو یجد یہ پھر دیکھیے بڑا اہم ہے جو غلام نہ پائے اس کی بات آتی ہے جیسے آپ کو بتایا یہ اسلام کا مزاج یہی تھا شروع سے کہ غلامی جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے تو غلام کی طرف اشارہ ہے فمل یجد جو غلام نہ پائے فسیام ایامن تو تین دن کے روزے رکھے لیکن باقی اوپر کے مضمون کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو شخص اتنا غریب ہے کہ وہ نہیں کسی کو کپڑا پہنا سکتا یا کھانا کھلا سکتا تو وہ پھر تین دن کے روزے رکھ لے ذالک کا کپوارہ تو ایمان کم ادا حلف تم یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا کر توڑو وحفدو فدو اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو یعنی بولنے میں بھی اسراف مت کرو سوچ سمجھ کر بولا کرو جذبات کی رو میں بہ کر باتیں نہ کرو محتاط ہو کر باتیں کیا کرو خاص طور پہ قسم کا معاملہ سنجیدہ ہونا چاہیے کدال کا اللہ آیات ہی تشکرون اسی طرح اللہ اپنا احکام تمہارے لیے واضح کرتا ہے شاید کہ تم شکر ادا کرو یا ایو الذین آ اے لوگو جو ایمان لائے ہو الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون شراب اور جوا اور آستانے اور پانسے یہ سب گندے شیطانی کام ہیں ان سے پرہیز کرو امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی شریعت کے جو مقاصد ہیں ان میں ایک مقصد تحفظ عقل بھی ہے انسان کی عقل کی حفاظت ہونی چاہیے اس عقل کی حفاظت کے لیے چند چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام فرما دی ہیں جو انسان کی عقل کو متاثر کریں حدیث میں آتا ہے ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے ایک اور حدیث میں فرمایا ما از کرا قطیرت ان فقلی لہو حرام جس چیز کی بہت ساری مقدار نشہ پیدا کرے اس کی تھوڑی سی مقدار بھی حرام ہے شراب کو حرام قرار دیا جا رہا ہے اب لفظ حرام آیا یا نہیں اس پہ انشاءاللہ بھی ہم بات کرتے ہیں شراب وہ چیز ہے جو انسان کی عقل کو ڈھانک لیتی ہے انسان کے لیے نہایت نقصان دہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں دو قوتیں اس کے ذات کے تحفظ کے لیے رکھی ہیں اس کی پروٹیکشن کے لیے رکھی ہیں اور وہ دو چیزیں ہیں حیا اور خوف یہ انسان کے پروٹیکٹیو انسٹنگس ہیں شراب کیا کرتی ہے شراب حیا کے جذبے کو اور خوف کے جذبے کو ماڈسٹی کو اور فیئر انسٹنکٹ کو دبا دیتی ہے سپریس کر دیتی ہے نارمل دماغی حالت میں انسان جو کام کبھی نہ کرے وہ نشے کی حالت میں کر جاتا ہے شراب پی کر یا نشہ کر کے لوگوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم بہت لبریٹ ہو گئے ہیں بہت آزاد ہو گئے ہیں جبکہ آج ڈاکٹرز شراب کو اور نشے کو کہتے ہیں کہ یہ سینٹرل نروس سسٹم ڈپریسنٹ ہے ڈپریس کر دیتا ہے دبا دیتا ہے برٹش میڈیکل ایسوسی ایشن کے مطابق شراب کے نشے میں یعنی شراب کے زیر اثر دنیا میں ساٹھ سے ستر فیصد قتل ہوتے ہیں پچاس فیصد لڑائیاں ہوتی ہیں سیونٹی پرسینٹ ستر فیصد ابیوز مار پیٹ ہوتی ہے پچہتر سیونٹی فائیو پرسینٹ اسٹیبنگس وہ چھرا لے کر گھونپ دیا سیونٹی فائیو پرسینٹ اسٹیبنگس شراب کے نشے کے تحت ہوتی ہیں اس کے علاوہ ڈومیسٹک اسالٹس وغیرہ وہ سب اس میں نشے کا بہت بڑا ہاتھ ہے 1997 میں برٹش سروے ہوا تھا اس میں انہوں نے یہ بات معلوم کی کہ 1.5 پوائنٹ ملین وکٹمس ہوتے ہیں ہر سال جو کہ شراب کی حالت میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کا نشانہ بنتے ہیں 1995 1997 لندن کے اسپتال میں سروے کیا گیا پتا چلا کہ بہتر فیصد سیونٹی ٹو پرسینٹ مریض شراب سے متعلق بیماریوں کا شکار ہیں الکوہل ریلیٹڈ ڈیزیز میں مبتلا ہیں نائنٹین ایٹی ایٹ اور درمیان امریکنز نے fifty seven point three billion dollars drugs یعنی کہ کوکین وغیرہ پر خرچ کیے شراب کے اوپر اور اس کے جو شراب کا پینا ہے کنزمشن ہے وہ تو اپنی جگہ جو اس کے اشتہارات دیے جاتے ہیں یہ بہترین مثال ہے اس آیت کی جو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ زین لحم الشیطان و اما لحم نے ان کے برے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے سب سے خوبصورت سب سے اٹریکٹو بوتل شراب کی ہوتی ہے سب سے خوبصورت اشتہارات شراب کے ہوتے ہیں حالانکہ آپ اس آیت کو نہ بھی سامنے رکھیں خود ورلڈ اسٹیٹسٹکس بتا رہے ہیں کہ یہ کس قدر نقصان دہ چیز ہے کتنی بری چیز ہے اس کے باوجود زور و شور سے اشتہارات دیے جاتے ہیں اس کا ہونا ڈرنک کرنا ٹوسٹ کرنا بہت گرینڈ بہت گریسفل بہت سوفیسٹیکیٹڈ بہت الیٹ ہونے کی علامت ہے اس قدر کنفیوژن ہے آپ دیکھیں کتنا کانفلکٹ ہے ایک طرف تو اس کے نقصانات اتنے سارے وہ خود بول رہے ہیں فگرز بول رہے ہیں دوسری طرف اس کی پروموشن تو یہ انسانیت کے ہمدرد یہ کام کیسے کر سکتے ہیں جو اپنے آپ کو ہیومینٹی کا پاسبان سمجھتے ہیں انسانی حقوق کے علمبردار بن کر کھڑے ہیں کتنا ظلم ہے انسانوں پر کہ ان کو اس چیز کی طرف بلایا جائے 1994 میں 137 ملین پاؤنڈ سے زیادہ الکوہل کے صرف اشتہارات پر خرچ ہوا ہے آپ سوچئے کتنی بڑی رقم ہے 1980 میں بیس ہزار ہیروئن ایڈکٹ تھے پاکستان میں وہ بھی نشہ ہی ہے سن دو ہزار میں یہ دو ملین پر تعداد پہنچ گئی ہے تو اس شراب کو یا نشے کو یا ہیروئن کو ہم کوئی ایسی بات نہ سمجھیں جو کہ مغربی ممالک میں پائی جاتی ہے خود ہمارے اپنے ملک میں یہ چیز عام سے عام ہوتی چلی جا رہی ہے الکوہل ہے ڈرگز ہیں بہت عام ہیں بہت آسانی سے دستیاب ہیں کہتے ہیں کہ کچھ خاص اڈے بنے ہوئے ہیں اور وہاں جن کو ڈرگس وغیرہ چاہیے ہوتے ہیں وہ سب ایک دوسرے کو اس کے بارے میں بتا دیتے ہیں یہاں تک کہ بچے بھی اس سے محفوظ نہیں ہیں اپنے بچوں کو کہیں آپ پارٹی میں بھیج رہی ہیں کسی کے گھر بھیج رہی ہیں تو محتاط ہو کر بھیجیے یہ مت سوچیے کہ وہ آپ کے زمانے والی معصوم قسم کی پارٹیز ہیں کہ کھائیں گے پیئیں گے اور چپس کھائیں گے اور کوک پیئیں گے اور گھر آ جائیں گے ہو سکتا ہے کہ ایسی ہی معصوم ہو اور اللہ کرے ہوں لیکن آپ کے انفارمیشن میں ہونا چاہیے کہ وہاں پینے میں کیا سرو کیا جا رہا ہے وہاں ہو کیا رہا ہے ہم بعض دفعہ بے جا بھروسہ اپنے بچوں پہ کر جاتے ہیں دیکھیں وہ اتنے چھوٹے ہیں ان کو نہیں پتا وہ تو پیئر پریشر میں آ جاتے ہیں ہم ماں باپ ہیں ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم ان کی موومنٹس پر ان کے سوشل سرکل پر ان کی فرینڈس پر ہم نظر رکھیں تو بہت اس چیز کے بارے میں محتاط ہونے کی ضرورت ہے تو خمر یعنی شراب اور شراب کے ساتھ ہر نشہ آور چیز ول مئی سر مئی سر کہا جاتا ہے گیمبلنگ گیمز آف چانس مئی سر کا لفظ یسر سے بنا ہے یسر کہتے ہیں آسانی کو وہ چیز جو بغیر محنت کے بغیر مشقت کے آسانی سے ہاتھ آ جائے تو گیمز آف چانس اسلام میں سختی کے ساتھ منع ہے دو چیزوں میں ہم بعض دفعہ کنفیوز ہو جاتے ہیں ایک ہے چانس ایک ہے رسک اسلام رسک فیکٹر کے خلاف نہیں ہے جو بھی بزنس کریں گے اس میں رسک تو ہے رسک اپنی جگہ ٹھیک ہے تجارت میں بزنس میں رسک لیا جاتا ہے لیکن چانس اور چیز ہے چانس کیا ہے رول آف دا ڈائس قسمت کی بات ہے کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ کیا نمبر نکل آئے گا کوئی کیلکولیٹڈ رسک اس کے اندر نہیں ہے تو ہر وہ کھیل ہر وہ کام جس پر کہ پیسہ لگا دیا جائے اور اس میں چانس ہو آپ کی محنت کا کوئی دخل نہ ہو آپ کی پلاننگ کا اس کے اندر کوئی دخل نہ ہو وہ سب اس کے اندر اسی کیٹیگری کے اندر آتا ہے میسر کے اندر کوئی کھیل کھیلا جا رہا ہے اس پر پیسہ لگا دیا تاش کا کھیل ہے کوئی بھی ہے برج ہے یا بلیک جیک ہے یا کوئی بھی اس قسم کا گیم ہے اس پر پیسہ لگا دیا وہ حرام ہو جائے گا جوا بن جائے گا ہارس ریسنگ ہے ٹھیک ہے گھوڑے بھاگ رہے ہیں ایک جیتے گا ایک ہارے گا ایک آگے نکلے گا ایک پیچھے ہوگا لیکن اب اس پر پیسہ لگا دینا کہ فلاں گھوڑا جیتے گا یا کرکٹ وغیرہ جیسے ہم سنتے ہیں بیٹنگ بیٹنگ بھی جوا ہے اس کی اجازت نہیں ہے یا مختلف انعامی اسکیمیں صرف ایک نمبر نکل آنے پر اتنی بڑی رقم کا جیت جانا یہ بھی وہی چیز ہے چانس ہے یہ اسی طرح تمبولا وغیرہ جو کھیلا جاتا ہے اس میں اگر پیسہ لگایا گیا ہے تو وہ سب چیزیں جوئے کی کیٹیگری میں آ جاتی ہیں میسر میں شامل ہیں ول انصاب انصاب اس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ول ازلام و تستقسم بال وہاں پر ہم نے ازلام کی بات کی تھی ہاروسکوپس وغیرہ کہ قسمت کا حال معلوم کیا جائے تیروں کے ذریعے سے یا اس قسم کے گیس ورک کے ذریعے سے وہ بھی حرام ہے ازلام کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں مثال کے طور پہ آج ہمارے معاشرے میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو لاٹری ہے یا پرائز بانڈز ہیں یا ڈیریویٹو کی ٹریڈنگ ہے مارجنل بائنگ وغیرہ یہ سب ازلام ہی کی کیٹیگری میں چیز آتی ہے ان کے بارے میں فرمایا رجسن گندگی ہے رجس ایسی گندگی کو کہتے ہیں یہ نارمل گندگی نہیں ہے ایسی گندگی جس کو دیکھ کر انسان کے اندر ریولیوژن پیدا ہو جائے کراہیت ہم کہتے ہیں نا کہ کن کنی آ گئی اس کو دیکھ کر جھرجھری آ جائے جس چیز کو دیکھ کر ہیومن ایکسکریشن جیسے ہوتا ہے انسانی فضلہ یا جانوروں کا فضلہ گندگی اس کو دیکھ کر کیسی کراہیت آتی ہے رت سے ملتا جلتا لفظ قرآن میں رجز بھی آتا ہے اس کا مطلب عذاب بھی ہوتا ہے ایسا عذاب جو انسان کو تباہ اور برباد کر ڈالے فرمایا رج سن گندگی ہے من عمل شیطان شیطان کے عمل کی انتہائی درجے کی گندگی ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شراب کو حرام کہاں لکھا ہے بہت سی چیزوں کے لیے تو صاف صاف لفظ حرام آ گیا اور اس کے بارے میں یہ نہیں بتایا کہ اس کے نقصانات کیا ہیں جیسے مثال کے طور پہ مردار خون سور کا گوشت بس کہہ دیا کہ تم پہ حرام کر دیا گیا کوئی آگے لاجک نہیں دی اللہ نے اس کی یہ واحد مقام ہے جہاں ایک لفظ حرام کو کئی اور الفاظ سے ریپلیس کیا گیا ہے صرف حرام کا لفظ نہیں کہا بلکہ کھول کھول کے سمجھایا گیا ہے کہ تم اس کی تو ذرا دیکھو پہلی چیز یہ کہ میں نمل شیطان شیطان ہے کی گندگی ہے شیطان کا ایکسکریشن ہے اور دوسری چیز کیا فرمایا فجتن بوہ پرہیز کرو اس کے قریب مت پھٹکنا اردو میں اجتناب کہتے ہیں اوائڈ کرنے کو لیکن عربی میں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ قریب بھی مت جانا ٹین فٹ پول سے بھی ٹچ مت کرنا اس کو اتنی بری چیز ہے لاڑکم تفل ہون شاید کہ تم کو فلاح نصیب ہو پھر آگے مزید نقصانات الیبریٹ کیے جا رہے ہیں انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوت والبغضاء فی الخمر والمیسر شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے یہ بتایا اس کا تیسرا نقصان کہ دشمنی اور نفرت ڈلوانا چاہتا ہے اور کہاوت مشہور ہے ہارا وا جواری مشہور ہے ان لوگوں کا پچھتاوا دیکھنے والا ہوتا ہے جو ملینز ڈالرز یا لاکھوں کروڑوں روپے جو ہے وہ جوئے میں ہار جاتے ہیں صرف ایک رول آف دا ڈائس کی وجہ سے اور پھر ان کے اندر جو غصہ اور ریزنٹمنٹ اور انتقامی کیفیات پیدا ہوتی ہیں جسے قتل اور غارت گری تک کی نوبت آ جاتی ہے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تو عداوت اور بکس اس کے آپ کو فگرز بھی ابھی بتا دیے کس قدر لوگ مارتے ہیں بچوں کو عورتوں کو کتنے قتل کرتے ہیں کتنے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں کرسمس میں اور نیو ایئر پہ میکسیمم ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں ڈرنک اینڈ ڈرائیونگ کی وجہ سے اسی طرح جب بچے باہر کے کالجز میں یونیورسٹیز میں جاتے ہیں تو ان کے ہاں شروع شروع میں انیشیشن سیریمنیز جو ہوتی ہیں اس کے اندر ڈرنکنگ بنجز ہوتے ہیں کہ کون کتنی شراب پی سکتا ہے کتنے بچے مر جاتے ہیں اس کے اندر وہاں پہ پیرنٹس کہہ رہے ہیں کہ پلیز آپ پابندی لگائیے پلیز آپ بین لگائیے ان چیزوں کے اوپر لیکن بین لگا دیں تو پھر کیا ہوگا قرآن کی بات اوپر قرآن کی بات سچی تو بلا وجہ میں ایک بوکس قرآن سے رکھ کے اس لیے نہیں کریں گے کہ اللہ نے کہا مجھے بتائیں کون سی عقل مندی ہے جبکہ فیکٹس اینڈ فگرس بتا رہے ہیں کہ جو اللہ کہہ رہا ہے صحیح ہے لیکن دشمنی ایسی بنا لی ہے بغض ایسا کر لیا ہے ایک ایسا ایگو کا ایشو بنا لیا ہے کہ سارے فگرز بتا رہے ہیں تب بھی حرام نہیں کریں گے اس کو منع نہیں کریں گے روکیں گے نہیں ایک زمانہ تھا جب امریکہ میں انہوں نے ایک مہم چلائی تھی روکنے کی لوگوں کو کوشش کی تھی شراب سے لیکن لوگ نہ مانے کسی بھی صورت تو وہ کہاوت ہے نا کہ you can't beat them join them انہوں نے کہا اچھا چلو لوگ نہیں مانتے تو ہم اس کو لیگل کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جس کا جو جی چاہے کرے نقصانات اس معاشرے کے اندر صاف نظر آتے ہیں تو یہ بتایا کہ دیکھو دشمنی اور بخش تمہارے درمیان پیدا کرتا ہے پھر آگے ایک اور چوتھا نقصان وہ ان ذکر اللہ و اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دیتا ہے یہ دو چیزیں تم کو اللہ سے اور نماز سے روک دیں گی بلکہ چاروں ہی چیزیں شراب بھی اس میں شامل ہے اور پھر اب پوچھا فہل ان تم منتہون پھر کیا تم باز آؤ گے یہ اس میں سجیشن نہیں ہے کہ کیا خیال ہے باز آنا چاہیے یہ نہیں ہے فہل ان تم منتہون باز آتے ہو کہ نہیں وارننگ ہے اس کے اندر جیسے کہ ایک ماں بچے کو پہلے منع کرتی ہے مت کرو مت کرو مت کرو پھر کہتی ہے چھوڑتے ہو کہ نہیں اس میں جو ورنا والا فیکٹر ہے نا وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے ہڈن تھریٹ جو اس کے اندر ہے بہت بڑی دھمکی ہے باز آتے ہو یا نہیں آتے یعنی باز آ جاؤ اب ایک نہیں دو نہیں کتنی وجوہات ہیں جو یہاں پر بتا دی گئی ہیں اور پھر بھی کوئی کہے کہ نہیں شراب تو حرام نہیں ہے اس لیے ہم پیتے رہیں گے اس کا مطلب ہے کہ اس نے سنجیدگی سے ہدایت کی نیت سے قرآن کو نہیں پڑھا یا یہ ہے کہ شراب پیتے پیتے فطرت کے اندر ایسی برائی ایسا بگاڑ آ گیا ہے ڈسٹوشن ایسا آ گیا ہے کہ اب سیدھی بات سیدھی سیدھی طرح سمجھ میں نہیں آتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس دسترخوان پر بھی مت بیٹھو جہاں شراب پی جا رہی ہو یعنی اسلام کیا چاہتا ہے ہمارے لیے to stay clear of temptations اپنے ساتھ اپنے نفس کے ساتھ ہر وقت کشتی مت لڑتے رہو یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے کہ تم یوں کہو کہ ہم تو شرابیوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں میرا فلاں فرینڈ بھی ڈرنک کرتا ہے فلاں بھی ڈرنک کرتا ہے وہاں بھی الکوہل سرو ہوتی ہے وہاں بھی الکوہل سرو ہوتی ہے لیکن ہم میں اتنا سیلف کنٹرول ہے کہ ہم نہیں ٹچ کرتے نہیں یہ اپنے نفس کو آزمانے کا یہ موقع نہیں ہے یہ میدان نہیں ہے اپنے آپ کو ہر وقت جو ہے آزمائشوں میں مت ڈالو کچھ نہیں پتا کب تمہارا پاؤں پھسل جائے اور تم اس برائی کے اندر انوالو ہو جاؤ تو دور رہو ان محفلوں سے ان جگہوں سے دور رہو جہاں پہ شراب سرو کی جاتی ہو لیکن کیا کریں ہمارے یہاں پھر آپ دیکھیں کہ الکوہل کا پینا پلانا یہ پھر ایلیٹ ہونے کی علامت ہو گیا اگر الیٹ ہونا ہے اگر ہائی سوسائٹی میں موو کرنا ہے یہ تو کرنا ہوگا بعض لوگ کہتے ہیں ہم کیا کریں we have to serve alcohol ہمیں تو کرنی پڑتی ہے سرو الکوہل اپنے ہاں جب ہم کھانے کرتے ہیں حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے لانت فرمائی ہے شراب پر اس کے پینے والے پر پلانے والے پر بیچنے والے پر خریدنے والے پر کشید کرنے والے پر کشید یعنی برو کرنے والے پر کشید کرانے والے پر اٹھا کر لے جانے والے پر یعنی اگر کسی نوکر سے بھی منگوائی اللہ نہ کرے اس پر بھی لانت ہے اٹھا کر لے جانے والے پر اور اس شخص پر جس کے لیے لے جائی جا رہی ہو حدیث میں آتا ہے شارب الخم رکاب وطن شراب کا پینے والا ایسا ہے جیسے بتوں کی پوجا کرنے والا حدیث میں آتا ہے میری امت کے کچھ لوگ شراب کو اس کا نام بدل کر پئیں گے سامنے معازف اور مضامیر ہوں گے معازف مضامیر میوزیکل انسٹرومنٹس اس کے ساتھ عورتوں کا گانا ہوگا اللہ ان کو زمین میں دھسا دے گا بعض کی صورتیں بگاڑ کر بندر اور سور بنا دے گا اللہ تعالی ہم سب کو اس سے اپنی پناہ میں رکھے مجھے بتائیے ایسے ایلیٹ ہونے کا کیا فائدہ جو جہنم کی گہرائیوں میں انسان کو پڑوا دے لے جا کر یہ چار دن کے لوگوں کی نظروں میں عزت کوئی کہہ دیں کہ ہاں فلاں فلاں کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں جی وہ فلاں جو talk of the town party ہوئی تھی ہم اس میں گئے تھے کس کو امپریس کرتے ہیں متقی تو پیپل کانشیس نہیں ہوتا اسٹیٹس کانشیس نہیں ہوتا گاڈ کانشیس ہوتا ہے اللہ کا ڈر ہوتا ہے ایسا انڈر کانفیڈنٹ نہیں ہوتا کہ لوگ اس کو کٹ پتلی کی طرح اپنے اشاروں پر چلائیں کہ وہ سائمن سیز کھیلیں اس کے ساتھ سائمن سیز اسٹینڈ اپ کھڑے ہو گئے سائمن سیز سٹ ڈاؤن بیٹھ گئے معاشرے نے کہا شراب پیو شراب شروع کر دی ماسٹر نے کہا ناچو ناچنا شروع کر دیا نہیں ہم بندر نہیں ہیں ہم کٹ پتلیاں نہیں ہیں ہم انسان ہیں ہم اشرف المخلوقات ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں ہم اللہ سے ڈریں گے بس ہم کیوں لوگوں کی بات مانیں ہر مومن کے اندر اتنا سیلف کانفیڈینس ہونا چاہیے وہ کہتے ہیں نا کہ لرن ٹو سے نو کہو نہیں کرنا ہم کو اور یہ جو آپ کے لہجے کا